وقال وقال رسول الله الله الله الله صلى عليه وآله وسلم من من تعلق تعلق تعلق تميمة تميمة فقد أشرك أيضا فلا فلا أتم له له ومن ودعة ودع صلی اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں جاہلیت عام تھی جہالت عام تھی لوگ اکثر ان پڑھ تھے اللہ کے پر ایمان تو رکھتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے لیکن صرف اللہ کی بات نہیں کرتے تھے خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے تھے قبروں کا بھی طواف کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے تھے بہت ساری بدعقیدگیاں ان کے ہاں رائج تھیں انہی بدعقیدگیوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو جن سے شیطان سے نظر بد سے آسیب سے بچانے کے لیے شرکیہ جنتر منتر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھ میں مالا یا اس طریقے استانت یا سیپی یا گھونگا اس طرح کی چیزوں کو لڑکا لیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ساری چیزیں ہمیں مصیبتوں سے بچاتی ہیں اپنے گلوں میں گلے میں بچوں کے گلے میں جانوروں کے گلے میں اس طرح ان کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ یا اپنے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں دھاگے چھلے اور اس طریقے سے سیپی اور کوڑی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ لٹکا لیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کن چیزوں سے ہماری جان کی حفاظ ہوتی ہے بچوں کی حفاظ ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے جانوروں کو نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے جب اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو غلط ٹھہرایا ان تمام چیزوں کا آپ نے ابتال کیا ان تمام چیزوں کو کی آپ نے تردید کی اور عقیدہ دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ رب العامین کا فرمان ہوئیم اللہ اللہ فلاں کا شفا لہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے یہ دھاگے یا چھلے اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں یہ تو مخلوق ہیں یہ بنائی گئی ہیں یہ تو خود نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں دوسروں کو نقصان کیسے دور کر سکتی ہیں وہیں ارد کا بخیر فلاں فضل اور اللہ ابامین اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یوسیب بہی معیش من بن اراد اللہ اربامن فرا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا دیتا ہے وہ الغفور رحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ اربامن رحمت کرنے والا ہے اللہ کے سو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عباس اے میرے بچے ہمارے نبی نے فرمایا احفظ اللہ احف تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظ کرے گا اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو اس کے حکام پر عمل کرو اللہ ہر براہن کو تم نے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بات جان لو کہ اگر پوری امت پوری دنیا ان سوجین اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں تمہیں کوئی خیر اور فضل اور فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب اللہ نے لکھ دیا ہے یہ عقید توحید ہے خالص اللہ پر توکل اللہ پر بھروسہ وما یہ توکل اللہ فو حسب جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ بھروسہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے ہمیں کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب کا خالق و مالک ہے وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے لہذا اللہ کے در کو چھوڑ کر کے اگر انسان دوسرے در پر جاتا ہے اسے ذلت ہاتھ آتی ہے رسوائی ہاتھ آتی ہے اور اس طریقے سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز رائج تھی اسی کو عربی زبان کے اندر تمیمہ کہا جاتا ہے یعنی جو اپنے گلے کے اندر لٹکایا کرتے تھے جو اپنے گلے میں لڑکاتے تھے اس کو عربی زبان میں تمیمہ کہتے ہیں اور تمیمہ یہ واحد ہے اس کی جمع تمائم آتی ہے حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گلے کے اندر مالے اور دانے جو لٹکا لیا کرتے تھے اسی کو تمیمہ کہا جاتا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں مصیبتوں سے روکتی ہیں اس کو عربی زبان میں تعویذ کہتے ہیں اللہ کے سور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو لٹکانے کو شر قرار دیا ہمارے بھی فرماتے کہ منتا اللہ کا متن فقط اشرک جس نے تعویذ اٹکایا گنڈل اٹکایا اس نے اللہ ہر براہین کے ساتھ شر کیا ایک دوسری حدیث کی طرح فرماتے ہیں منتا اللہ قبد عطن منتا اللہ قطمی متن فلاً اللہ اللہ جس نے کوئی تعویذ اٹکایا اللہ ہر برہن اس کی مراد پوری نہ کرے وہ منتا اللہ قب عطن فلا ود اللہ اللہ اور اگر کوئی سی پی اور گھوگا گھونگا یا کوئی چیز اپنے گلر کے اندر اٹکاتا ہے تو اللہ ہر برہمن سے سکون اور راحت نصیب نہ کرے لہذا تعویذ لٹکانا گلے لڑکے کے اندر تمام چیزوں کو لٹکانا شریعت کے اندر شرک ہے حرام و ناجائز ہے اس طریقے سے نبی نسی کی حدیث ہے کہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطول اے ہو سکتا ہے تمہاری عمر لمبی ہو پھر نبی نے فرمایا کہ من عقد لحیت ہو او تعلق وطرن او اس بعظم او روس فاخبره بان ہو بریء من ذلك کہ جس نے اپنی گاڑی کے داڑھی کے اندر گرہ لگایا داڑھی کے اندر گرہ لگایا جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر یا دیگر ملکوں میں جو سکھ ہوتے ہیں پنجابی وہ اپنی داڑھیوں کے اندر گرہ لگاتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا جس نے اپنی داڑھی کے اندر گرہ لگایا او استجمر او تعلق وطرن یا اس نے اپنے گلے کے اندر یا کہیں پر بھی اس نے کوئی چیز لٹکائی تانت لٹکایا زمانہ جاہلیت کے اندر تیر ہوتا تھا تیر کے اندر جو تانت ہوتا تھا اس تانت کو لوگ اپنے گلے میں یا جانوروں کے گلے میں اٹکا دیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ ہماری اس سے بچت ہوتی حفاظت ہوتی ہے تمہارے نبی نے فرمایا جس نے کوئی تانت لٹکایا اب استجمر البمین اور یا اس نے ہڈی سے سنجا کیا یا اس نے گوبر سے سنجا کیا تو آپ ایسے لوگوں کو بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں ایسے لوگوں سے ماں نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو داڑھی کے اندر گرہ لگائے دائیں اور اس طریقے سے ہڈی اور اس طریقے سے گوبر سے سنجا کرے یا اپنے گلے کے اندر یا ہاتھ کے اندر تانت لٹکائے تو ایسے لوگوں کو بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں اس طریقے سے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ منتا اللہ کا اکلا علیہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز اپنے اوپر لٹکاتا ہے تو اس کا ایمان اسی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اس کا توکل اسی پر قائم ہو جاتا ہے اسی کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی چیز آپ دیکھیں اور آپ اس سے کہیں کہ اس کو نکال دو تو نہیں نکالتا کیوں وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچے گی ہمیں پریشانی آئے گی ہمیں مصیبت پہنچے گی کیونکہ اس آدمی کا اس پر عقیدہ بن جاتا ہے وہ آدمی اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے لہذا اس کو نکالتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگتا ہے نہیں نکالتا وہ گنڈے کو تعویذ کو اپنے گلے سے نہیں پھینکتا وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو پریشانی آئے گی ہم کو مصیبت آ جائے گی تو ماں نے بھی فراندے جو آدمی کوئی چیز لڑکاتا ہے وہ آدمی کو اس پر اسی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے آدمی کا عقیدہ اسی کے اوپر قائم ہو جاتا ہے اور اسی کو گویا کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے اس طریقے سے ہمارے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر پیتل ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری اسی کے اوپر وفات ہو گئی میں افلاح آبدن تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جنت کے اندر نہیں جا سکتے اگر تمہارا اسی کے اندر تمہاری وفات ہو گئی تو اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہمارے شوہر جب گھر میں آتے تھے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دیتے تھے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے اگرچہ ہمارا اپنا گھر ہو تب بھی انسان گھر کے اندر جائے تو دروازے پر دستک دے دروازے کو کھٹکھٹائے ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے بال بچے آپ کی بیوی آپ کی بہن آپ کی بیٹیاں ایسی حالت میں ہوں کہ اچانک آپ اگر داخل ہو جائیں تو آپ کو ناگوار گزرے اس لیے گھر میں اچانک داخل ہونے سے پہلے انسان کو دروازہ کھڑکانا چاہیے اسلام کا آداب ہے گھر میں داخل ہونے کے جو بڑے افسوس کی بات یہ کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لوگ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارا اپنا گھر ہے لہذا اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت کیا دروازہ کھڑکھانے کی ضرورت کیا دروازہ کھڑکھانا چاہیے ہمارے بھی نے یہاں تک فرمایا اگر تم سفر پر جا رہے ہو سفر سے واپس آ رہے ہو تو اچانک گھر کے اندر نہ آؤ اپنی بیوی کو بال بچوں کو پہلے بتا دو اچانک گھر کے اندر نہ آؤ ہو سکتا کہ عورت تمہارے زیب و زینت کر لے پاک صاف ہو جائے اچھے کپڑے پہن لے ایسا نہ ہو کہ اچانک تم داخل ہو تمہاری بیوی ایسی حالت میں ہو جو تم تمہیں ناگوار گزرے اور تمہیں برا لگے اس لیے جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی اطلاع دے دو کہ میں آنے والا ہوں یہ آداب ہے میرے بھائی اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو اچانک نہ داخل ہوں دروازے پر آپ کھڑکڑائیں گھر کے دروازے کھولے جائیں گے آپ کے لیے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن وہ پہلے اپنا تیار ہو جائیں گے اس لیے آپ ہمارے لیے اس ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے تو حضرت زینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آتے دروازہ کھڑکھاتے تھے آپ نے دروازہ کھڑکھایا ہمارے پاس ایک عورت تھی بوڑھی اور مجھے ایک بیماری تھی واہنا کی کمزوری کی بیماری تھی اور اس عورت نے مجھے ایک دھاگا دے دیا تھا اس پر دم کر کے اور میں نے وہ دھاگا اپنے ہاتھ کے اندر پہن لیا تھا اور میں نے اس عورت کو چھپا دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیماری ہے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم نے اس پر دم کروا لیا ہے تو ہنستے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قینچی منگائی یا چاقو منگایا اور منگا کر کے اس اس کے کو کاٹ دیا اور یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر کے اندر شرک نہیں ہو سکتا عبداللہ بن اور پھر انہیں حدیث سنائی کہ ہمارے فرمایا ان رکا و تی و لتا و تمام شرکن شرکی یا جھاڑ پھوک کرنا پریم منتر کرنا اور تعویذ گنڈا لٹکانا یہ اللہ اربامن کے ساتھ شرک کرنا اس لیے اس کو انہوں نے کاٹ دیا اور ایسی ہی سعید بن جبیر مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ منقطع قطع مطم بن انسان کان کا عدل رقبہ اگر کوئی آدمی کوئی تعویذ کسی انسان سے کاٹ دیتا ہے تو اس کو ایک گردن کے برابر آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے ایک گردن آزاد کرنے کا سواب پہلے غلاموں کا دور تھا تو غلاموں کو آزاد کرنے بہت زیادہ انسان کو ذرا ثواب ملتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ ہر غلامی اس کو گویا کی ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہیں یہ حرام ہیں ناجائز ہیں شریعت کے اندر اس طریقے سے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا تو انہوں نے آیت پڑھی امائی امین اللہ مشرقون کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تو گلے کے اندر یا ہاتھ کے اندر ان تمام چیزوں کو لٹکانا یہ شریعت کے اندر شرک حرام اور ناجائز ایک انسان گھڑی پہنتا ہے گھڑی انسان اس لیے پہنتا ہے زیب و زینت کے لیے وقت کا پتہ لگانے کے لیے یہ پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آدمی گھڑی کو اس لیے پہنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں یا گھڑی کو جیسے آفتیں نہیں آتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کہ وہ شرک کرتی ہے یہ بھی حرام ہونا جائے ایک عورت اپنے گلے کے اندر جو ہے ہار پہنتی ہے زیب و زینت کے لیے ہار پہنتی ہے لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہار مجھے نقصان سے بچاتا ہے پریشانی سے بچاتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اپنے ہاتھ کے اندر وہ کنگن پہنتی ہے اگر یہ عقیدہ اس کا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے پہنتے تاکہ ہم پریشانی اور مصیبتوں سے جن اور آصیب اور نظر بس سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ لیکن اگر وہ زیب و زینت کے لیے پہنتی ہے اور کوئی عقیدہ اس کے علاوہ نہیں ہے تو شریعت کے اندر اس کے لیے حلال تو یہ ہے میرے بھائی اور شریعت کا حکم کہ انسان اپنے گلے کے اندر اگر کوئی چیز لٹکاتا ہے تو یہ شریعت کے اندر حرام ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی تعویذ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے یہ ساری چیزیں تو حرام ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے گلے میں اٹکاتا ہے یا ہاتھ میں باندھتا ہے یا کمر میں باندھتا ہے یا پاؤں کے کسی حصے کے اندر باندھتا ہے تو کیا ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز حرام ہے یا جائز ہے میرے بھائیوں اگر ہم یہ دیکھیں تعویذ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تعویذ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کافر سے کسی مشرق سے کسی جادوگر سے کسی کاہن سے جا کر کے کوئی چیز لے کر کے آتا ہے اور اپنے گلے کے اندر پہنتا ہے تو حرام اور ناجائز اور شرک ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتا کاہن فصدق ہو بما یقول فقط کفرا بما ان ضلع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی اس نے تصدیق کی تو اس نے اس دین اور شریعت کے انکار کر دیا جو اللہ رب العالمین نے بے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا تو ایسے لوگوں سے تعبیر لینا حرام ہے ہمارے ملکوں کے اندر آتے ہیں لوگ پنڈا اور سادھو اور نہ جانے غیر مسلم لوگ آتے ہیں مسلمان عورتیں جا کر کے باقاعدہ ان سے تعویذ لیتی اور اپنے بچوں کے گلے میں اٹکا دیتی ایسا کرنا حرام ہے شرک ہے اس نے گویا کہ شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا جو کسی کاہن سے چاہے کاہن اور غیب کا دعویٰ کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا اس طریقے سے سادھو اور سنتوں سے یہ سب لینے والے اللہ رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور گویا کو شریت محمدیہ کے انکار کرنے والے ہیں اور ایک حدیث بھی نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کا کے پاس جاتا ہے صرف تسلی کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو چالیس دنوں تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر لم تقبل لہو سلاۃ تو اور چالیس رات تک اللہ اب اس کی نماز قبول نہیں کرتا جو کسی کاہن اور کسی جادوگر اور کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو اور اگر ایسا اور یہ اور وہ کاہن کہانت کرتا ہے غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور اس طریقے سے غائب غیب شدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے یا جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چالیس دنوں تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اس قدر شریعت کے اندر حرام ہے اور اگر کوئی ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ ہے آپ جو تعویذ دیتے ہو صحیح ہے اس سے ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اس نے شریعت محمدیہ کی انکار کر دیا اللہ کے رسول کی گویا کہ دین سے نکل گیا اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے یہ معمولی جرم نہیں میرے بھائی ہو اسے معمولی بات نہ لیں آپ اسے لائٹ نہ لیں آج ہمارے معاشرے کے اندر چیز بہت رائج ہے بچوں گلے میں آپ دیکھیں گے تعویذیں مردوں گلے میں دیکھیں گے کوئی آدمی کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے گلے میں تعویذ اور اس کے بازو میں جو ہے دھاگا باندھ دیا جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ ہی ساری چیزیں اس کی حفاظ کریں گی شرک کرنا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے یا آپ اسے لائٹ نہ لیں معمولی نہ سمجھیں اسے بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر جو آج کل مسلمانوں کے اندر عزب اللہ اس طرح کی غلط چیزیں بدعقیدگیاں جو زمانے جاہلیت کی تھیں وہ ساری چیزیں آج اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر آ گئی اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر سراسر حرام ہے یہ اگر آدمی کسی کو وفات ہو جائے تو اوکی بن سعید بن جبیر نے فرمایا تھا یا اس طریقے سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا اگر اس آدمی کسی کو وفات ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھے میرے بھائیوں آج جو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کچھ گلے میں جو ہے میں مدینہ گیا مدینہ کے اندر میرے بھائیوں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے احتکاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے پاؤں کے اندر دھاگا باندھا ہوا ہے ہم نے کہا یہ کیا ہے کہا کہ اس لیے باندھے ہوئے تاکہ ہماری حفاظت ہم نے کہا اللہ کے سر کے شہر میں آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں اور احتکاب کرنے کے لیے دھاگا کے لیے کیا کرنے والا یہ آج صورتحال ہے میرے بھائی اتنی لمبی داڑھی تھی ان کے پاس احتکاب میں بیٹھے ہوئے اور اپنے پاؤں کے اندر دھاگا باندھے ہوئے ہیں پاؤں ہاتھ کے اندر دھاگا باندھے ہوئے ہیں کیا ہے میرے بھائی جو اسلام ہے یہ جو زمانۂ جہریت کی چیزیں تھیں جو زمانۂ جہریت کے اندر رائج تھی ہمارے بھی ان تمام چیزوں کو غلط قرار دیا ہے تو اس طرح کی دھاگوں کو لٹکانا شریعت کے اندر ہے ایسے لوگوں تعویذ لینا جو سب شرکیاں جھاڑ پھونک کرتے ہیں جو کہانت کا دعویٰ کرتے ہیں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانا چالیس دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی اگر ان کی باتوں کی انسان تصدیق کرتا ہے تو شریعت محمدیہ کا انکار کر دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن کی آیتوں پر لکھی ہوئی تعویذ کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج قرآن کے نام پر کوئی تعویذ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ملتی ہے نائنٹی پوائنٹ نائنٹی نائن اس سے بھی زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کے نام پر جو لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن کے نام پر تعویذ نہیں ہوتی اس میں نمبرات لکھے ہوتے ہیں اس میں چوکھٹے بنے ہوتے ہیں سات سو چھیاسی لکھا ہوتا ہے چار سو دو لکھا ہوتا ہے نمبرات اس کے اندر لکھے رہتے ہیں نمبرات یہ قرآن نہیں ہے قرآن کے حروف ہمارے الف لام میم الف حرف لام حرف میم حرف الف لام حرف ہے لام حرف ہے میم حرف ہے ایک حرف پر دس نہیں کے انسان کو ملتی ہیں نمبرات کے اندر کوئی موجودہ نہیں ہے نمبرات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے نمبرات کے اندر کوئی ثواب نہیں ملتا کسی انسان کو جیسے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن کے نمبر سات سو چھیاسی بنا لیا ہے اس کو لوگ لکھتے ہیں اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا نمبر نکال لیا سورہ ملک کا نمبر نکال لیا سورہ فلق سورہ ناز کا نمبر نکال لیا اور تعویذ میں وہی نمبر لکھ کر کے دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں لکھی رہتی ہیں حرام ایسا کرنا میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے قرآن کریم کی توہین ہے پرانے کریم کا استحضا ہے پرانے کریم کے ساتھ مذاق ہے پرانے کریم کو اللہ رب العالمین سے شیرنا نہیں کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کے نمبرات نکالیں قرآن کریم تلاوت کے لیے ہدایت کے لیے شفا اور رحمت کے لیے اللہ رب العالمین نازل کیا اس کی تلاوت کی جس کو پڑھیے اس کے اوپر عمل کیجیے اس کے نمبرات نکالنا قرآن کریم کی توہین ہے اگر آج ہمارے ہمارا نام ہے میرے بھائیوں اگر کوئی ہمارا نمبر نکالے اور ہمارے نمبر کو نکال کر کے نام کے بجائے نمبر سے مجھے بلائے تو آپ اسے توہین اپنی سمجھیں گے آپ اس سے لائی کریں گے اسے اسے جھگڑے کریں گے اور اس طریقے اس کو برا بھلا کہیں گے کہ تو نے میری توہین کی ہے میرا نام نہیں پکار رہا ہے تو میرے نام کے علاوہ تو میرا نمبر لے کر کے مجھے پکارتا ہے

آج انسان اپنے بارے میں تو یہ سوچتا ہے لیکن اللہ کے سور کے نام کا نمبر نکالا گیا سور فاتیہ کے نمبر نکالے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر نکالے گئے اور آج باقاعدہ ہمارے ملکوں کے اندر کمیٹیاں قائم ہیں میرے بھائیوں وہ کمیٹیاں پرانے کریم کی صورتوں کے نمبر نکالنے میں مصروف ہیں یہ کیا ہے میرے بھائیوں یہ پرانے کریم کی خدمت نہیں ہے یہ پرانے کریم کی توہین ہے پرانے کریم کے ساتھ کھڑوال اور مذاق کیا جا رہا ہے ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے پرانے کریم کے الفاظ کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے الفاظ میں موجودہ ہے حروف کے اندر موجودہ ہے نمبر کے اندر کوئی موجودہ نہیں ہے نمبر کسی کا بھی نکل سکتا ہے ایک غیر مسلم کا بھی نکل سکتا ہے ایک مسلمان کا بھی نمبر نکل سکتا لہذا نمبر کے اندر کوئی موجودہ رکھا نہیں گیا ہے کوئی فضیلت نہیں رکھی گئی نمبر کے اندر اگر فضیلت ہے ادر اور ثواب ہے تو قرآن کے حروف کے اندر ہے قرآن کے پڑھنے کے اندر آپ کے لیے جو و ثواب ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے اندر آپ کے لیے کوئی ضرور ثواب نہیں لہذا پہلی بات تو یہ میرے بھائیوں کہ قرآن کے نام پر جو تعویذیں لکھی جاتی ہیں وہ تعویذ ہوتی ہی نہیں ہے آپ اسے کھول کر کے دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو آئے نظر نہیں آئیں گے اس کے اندر نمبرات آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر چوکھٹے نظر آئیں گے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لکھی رہیں گی جسے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام پر ہمارے ملک اور معاشرے کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے قرآن کا نہیں ہے تو لوگ نہیں لیں گے اس لیے لوگوں کے جذبات اور عقیدے سے کھلواڑ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں آج لوگوں کے درمیان دی جاتی ہیں دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ اگر وہ قرآن کا مان بھی لیا جائے تو اس کے اندر قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب الامین نے اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اس کو پڑھ کر کے دم کریں ہمارے بھی فرماتے جس گھر کے اندر سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے ہر گھر کے مسلمان کے ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہاں آشیب ہوتے اور جن ہوتے جادو کثر ہوتا اس لیے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس لیے تلاوت کرنے سے شیطان بھاگتا ہے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اس کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز ٹکراتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے لہذا اس کو لکھ کر کے گلے لٹکا لینے سے اگر قرآن کی آیتیں ہی کیوں نہ ہو تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر قرآن کریم اللہ نے شفا رکھا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے قرآن کریم میں شفا ہے اور سب زیادہ شفا دل کی بیماریوں کا ہے کفر اور شرک نفاق حسد بغض نفرت عداوت ان تمام چیزوں کا شفا قرآن کریم کے اندر ہے آپ اسے پڑھیں گے آپ کا دل صاف ہوگا کفر آپ چھوڑ دیں گے شرک آپ چھوڑ دیں گے نفاق آپ کے دل سے نکل جائے گا دل کے اندر محبت آئے گی یہ چیز ہے قرآن کریم دلوں کے لیے شفا ہے ظاہری بیماریوں کا بھی شفا ہے قرآن کریم لیکن اس کا طریقہ اللہ رب العالمی نے پھر نبی کو بتا دیا طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنا ہے یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کو شفا ملے اس لیے اللہ رب العالمی نے قرآن کریم کو نازل کیا کہ آپ اس کو پڑھیے یہ نہیں کہ آپ اس کو لکھ کر کے گلے مٹکا لیں پورا قرآن کریم گلے مٹکا لیں گے تو ابھی شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس لیے تلاوت کرنے میں پڑھنے کے اندر آپ کے لیے ضرور سواب ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں بڑی واضح سی مثال ہے ایک دم واضح بہت آسانی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بہت آسانی سے دواؤں کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے جو دوائیں ہم پیتے اور کھاتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے دواؤں کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے ہر دوا کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر اس طریقے پر آپ اپنائیں گے اللہ کے فضل سے آپ کو شفا ملے گی دوا شافی نہیں ہے شفا دینے والا اللہ رب العالمین دوا شفا کا ذریعہ ہے اگر کوئی آدمی دوا ہی کو شافی سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے شفا دینے والا اللہ رب العالمین یہ ذریعہ ہے یہ سبب ہے اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے میاں بیوی کا ملنا ذریعہ ہے کتنے میاں بیوی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دیتا شادیاں ہوئیں پچیس سال کا عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہوئی اللہ نے اولاد نہیں دیا یہ ذریعہ ہے دینے والا اللہ رب العالمین دوا شفا کا ذریعہ ہے اس کا طریقہ استعمال ہے وہ طریقہ آپ استعمال کرو گے آپ کو شفا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ملے گی لیکن طریقہ اگر آپ چھوڑ دیں گے آپ کو دوا آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گی آپ کو اسے شفا نہیں ملے گی آپ مرہم کو زخم پر لگاتے ہو اگر مرہم کو زخم پر لگانے کی بجائے اگر آپ اسے کھا جاؤ آپ کو شفا ملے گی نہیں ملے گی میرے بھائی آپ سیرپ پیتے ہو سیرپ انسان پیتا ہے اس کو پینے کے بجائے انسان جسم کے اوپر پوت لے مل لے کیا اس کو فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا آپ پیو گے تب آپ اس کو فائدہ ہوگا ڈاکٹر دبا دیتا ہے ٹیبلٹ آپ کو کھانے کے لیے آپ اس کو مت کھاؤ اس کو کسی کپڑے میں باندھ کر گلے میں اٹکا لو کیا آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا نہیں فائدہ ہوگا جب آپ اس کو کھاؤ گے تب آپ اس کو فائدہ ہوگا اس طریقے سے انجیکشن ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر نس کے اندر یا گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے اگر آپ اس کو وہاں لگانے کے بجائے انجیکشن کو پی جاؤ آپ کو فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا فائدہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ طریقہ آپ نے چھوڑ دیا قرآن میں شفا ہے لیکن طریقہ اللہ رب نے نبی کو بتایا آپ اسے پڑھیے آپ اس کی تلاوت کیجئے پڑھ کر کے مریض پر دم کیجئے پھوکی اپنے اوپر اس میں شفا ہے اس کو گلے میں لٹکا لینے سے انسان کو شفا نہیں ملتی اس لیے قرآن کریم کہ ان کی بھی اگر تعویذ بنائی جائے تو بھی میرے بھائی شریعت کے اندر حرام ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے تعویذ کو ہر طرح کے گلے میں اٹکانے کو شریعت میں حرام قرار دیا لہذا اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے تیسری بات یہ میرے بھائیوں کی اس کے ذریعے سے شرکیہ جو تعویذ اس کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور آپ دیکھیں آج اسی کے بہانے قرآن کے نام پر لوگ شرکیہ تعویذ دیتے ہیں قرآن کے نام پر لوگ بدعت پر مشتمل تعویذ دیتے ہیں تو یہ اس کے ذریعے سے جو دروازہ ہے وہ دروازہ میرے بھائیوں اس کا کھل جاتا ہے اس لیے یہ تعویذ چاہے قرآن ہی کی نہ ہو اس کا بھی استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام ہونا جائز اور جن لوگوں سے لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں عام طور سے میرے بھائی اس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چلا کشی کرتے ہیں چلا کشی سمجھتے ہیں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے جنوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور اگر میں بتاؤں میرے بھائیوں تو آپ میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر ایمان ہے آپ کی سادگی اس بات کی پر ایمان نہیں لائے گی اس بات کے پر یقین نہیں کرے گی کہ لوگ کس قدر ڈاکو ہیں میرے بھائیوں کس قدر یہ لوگ اسلام کی اور قرآن کی توہین کرنے والے ہیں جو کشی کرتے ہیں وہ قرآن کریم پر باقاعدہ میرے بھائیوں غسل کرتے ہیں اور پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے باقاعدہ اس سے وہ لوگ جو ہے آیتوں کو لکھواتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا میرے بھائیوں ایسی غلیظ اور گندی حرکتیں کرواتے ہیں کیونکہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ اللہ کے کلام کی توہین ہو اس کے دین کی توہین ہو اور لوگ شرک کریں کفر کریں شیطان یہی چاہتا ہے اس لیے کشی کرنے والے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو تعبیر دیتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں چلا کشی کرنے والوں سے پوچھے جا کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں رات کی تنہائی میں نکل جائیں گے لکیر کھینچ کر کے جگہ پر بیٹھیں گے وہ لوگ اور شیطان اور جن آئیں گے ان کو ڈرانے کے لیے اور اس طریقے سے اس کے اندر باقاعدہ ان کو کہا جائے گا کہ فلا فلا آپ کام کیجئے ورنہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے اگر آپ میری بات مانو گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے یہ سارے جب وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں تب جا کر کے شیطان ان کی باتوں کو ماننا شروع کرتا ہے یہ جو تعویذ دیتے ہیں آج میرے بھائیوں یہ سارے لوگ اس طرح کا کشی کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں کہ آپ ان کی آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس قدر میرے بھائیوں غلط کام وہ لوگ کرتے ہیں قرآن کریم کی بحرمتی اس طریقے سے کی جاتی ہے تو لہذا اگرچہ قرآن کریم کے نام ہی پر کیوں نہ ہو تو یہ بھی میرے بھائیوں اس کے اندر کیا ہے یہ یہ بھی حرام اور ناجائز اکثر صاحب کرام کا قول ہی تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے ایسا کرنا اللہ رب العالمین قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ اس کی تلاوت کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے دم کر لیا کرتے تھے اور جب آپ بیمار ہو گئے تو ہمارے حت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر پھونک دیا اور آپ کے ہاتھ کو جسم پر مل دیا یہ نہیں کیا کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں گے اور لائیے تعویذ لٹکا دیتے ہیں گلے کے اندر ایسا نہیں کیا گیا لہذا تعویذ کسی بھی طرح کا ہو یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے ایک تعویذ تو شرک ہے میرے بھائیوں جو غیر مسلموں سے لی جائے شرکیہ تعویذ ہوتی ہے یا اس طریقے جو جو کہانت کرنے والے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ان سے لینا یہ شرک حرام و ناجائز ہے اور دوسری تعویذ جو قرآن کی جاتی ہے قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ تعویذ بھی شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور اس کے ذریعے سے شرکیہ تعویذ کے دروازے کھلتے ہیں اور شریعت کے اندر یہ چیز ہے کہ جو چیز انسان جو چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے اس حرام تک لے جانے والی تمام چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں لہذا شریعت نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے یہاں کے امام ابن باد رحمۃ اللہ علیہ امام ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور جس طرح کے علماء گزر چکے ہیں سب سے سوال کیا گیا سب نے کہا کہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر کسی نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اس لیے قرآن کے نام پر تعویذ لے گیا اور لگانا یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ اربرام ہمیں حفاظ فرمائے اللہ ہر ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ ابراہمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے بدعت و خرابات سے محفوظ رکھے اللہ ابامین نے دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اپنے نبی کی تعلیمات پر قائم رکھے اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب الامین جو شرک کا ذریعہ ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ ربامین ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فلقان عظیم نفان ویا کم بلاۃ ذکل ان تعالی جواد ملکم برنوف الرحیم